گیارہ ستمبر کے بعد امریکہ نے حملے کی افغانستان میں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا رب کو گواہ بتانا رب کو گواہ بنا کے بتانا افغانستان میں جہاد بند ہو گیا کیا بند ہو گیا ملا عمر شہید ہو گئے اسامہ پکڑے گئے ہمارا انٹرنیٹ والا نوجوان کہے گا کہ وہ ان کی اسامہ خود سی آئی اے کا آدمی ہے ملا عمر خود ایف بی آئی کے ایجنٹ ہے ورنہ امریکہ تو ہمارا خدا ہے وہ کسی کو نہ پکڑ سکے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے اور تم امریکہ کو خدا سمجھتے ہو امریکہ مچھر کے پر کے برابر طاقت قوت نہیں رکھتا وہ تمہارے دماغوں پہ ضرور حکومت کرتا ہوگا مجاہدین کے دلوں پر اس کا کوئی روب نہیں ہے حیدرآباد والوں وہ رب جس نے کل غار سے بچایا تھا وہ رب موجود ہے کہ موجود نہیں ہے سچ بتاؤ موجود ہے کہ نہیں ہے جس رب نے نو السلام وسلام کو لاکھوں کافروں کے بیچ میں سمندر میں کشتی کے ذریعے بچایا وہ رب موجود ہے کہ نہیں ہے جس رب نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں تین اندھیروں کے بیچ میں بچایا القیوم ہے اسی نے ملا عمر کو بچایا اسی نے اسامہ کو بچایا ہے